عیادت کے آداب مریض کی عیادت ضرور کیجیے عیادت کی حیثیت محض یہی نہیں ہے کہ وہ اجتماعی زندگی کی ایک ضرورت ہے یا باہمی تعاون اور غمخاری کے جذبے کو ابھارنے کا ایک ذریعہ ہے بلکہ یہ مسلمان پر دوسرے مسلمان بھائی کا دینی حق ہے اور خدا سے محبت کا ایک لازمی تقاضہ ہے خدا سے تعلق رکھنے والا خدا کے بندوں سے بے تعلق نہیں ہو سکتا مریض کی غمخاری درد مندی اور تعاون سے غفلت برتنا دراصل خدا سے غفلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کے روز خدا فرمائے گا اے آدم کے بیٹے میں بیمار پڑا اور تو نے میری عیادت نہیں کی بندہ کہے گا پروردگار آپ ساری کائنات کے رب بھلا میں آپ کی عیادت کیسے کرتا خدا کہے گا میرا فلاں بندہ بیمار پڑا تو تو نے اس کی عیادت نہیں کی اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے وہاں پاتا یعنی تو میری خوشنودی اور رحمت کا مستحق قرار پاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حقوق ہیں پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کیا کیا ہیں فرمایا جب تم مسلمان بھائی سے ملو تو اس کو سلام کرو جب وہ تمہیں دعوت کے لیے مدعو کرے تو اس کی دعوت قبول کرو جب وہ تم سے نیک مشورے کا طالب ہو تو اس کی خیرخائی کرو اور نیک مشورہ دو جب اس کو چھینک آئے اور وہ الحمد کہے تو اس کے جواب میں کہو یارحمک اللہ جب وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرو اور جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی وہ جنت کے بالا خانے میں ہوگا حضرت ابو حریرا کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے اور اس سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو ایک پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے تم اچھے رہے تمہارا چلنا اچھا رہا تم نے اپنے لیے جنت میں ٹھکانہ بنا لیا مریض کے سرحانے بیٹھ کر اس کے سر یا بدن پر ہاتھ پھیریے اور تسلی و تشفی کے کلمات کہیے تاکہ اس کا ذہن آخرت کے اجر و ثواب کی طرف متوجہ ہو اور بے صبری اور شکوہ و شکایت کا کوئی کلمہ اس کی زبان پر نہ آئے حضرت عائشہ بنت سعد بیان کرتی ہیں کہ میرے والد نے اپنا قصہ سنایا کہ میں ایک بار مکے میں سخت بیمار پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ میں کافی مال چھوڑ رہا ہوں اور میری صرف ایک ہی بچی ہے کیا میں اپنے مال میں سے دو تہائی کی وصیت کر جاؤں اور ایک تہائی بچی کے لیے چھوڑ دوں فرمایا نہیں میں نے کہا آدھے مال کی وصیت کر جاؤں اور آدھا لڑکی کے لیے چھوڑ جاؤں فرمایا نہیں تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر ایک تہائی کی وصیت کر جاؤں فرمایا ہاں ایک تہائی کی وصیت کر جاؤ اور ایک تہائی بہت ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میری پیشانی پر رکھا اور میرے منہ پر اور پیٹ پر پھیرا پھر دعا کی اے خدا سعد کو شفا عطا فرما اور اس کی ہجرت کو مکمل فرما دے اس کے بعد سے آج تک جب کبھی خیال آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی ٹھنڈک اپنے جگر پر محسوس کرتا ہوں حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ ایک بار میری آنکھیں دکھنے آ گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور کہنے لگے زید تمہاری آنکھ میں تکلیف ہے تو تم کیا کرتے ہو میں نے عرض کیا کہ صبر و برداشت کرتا ہوں آپ نے فرمایا تم نے آنکھوں کی اس تکلیف میں صبر و برداشت سے کام لیا تو تمہیں اس کے سلے میں جنت نصیب ہوگی حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کو جاتے تھے تو اس کے سرحانے بیٹھتے تھے اس کے بعد سات بار فرماتے اصل اللہ العظیم رب العرش العظیم این یشفیق میں عظیم خدا سے جو عرش عظیم کا رب ہے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا بخشے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا سات بار پڑھنے سے مریض ضرور شفایاب ہوگا اللہ کہ اس کی موت ہی آ گئی ہو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھی خاتون ام صاحب کے عیادت کو آئے ام صاحب بخار کی شدت میں کانپ رہی تھیں پوچھا کیا حال ہے خاتون نے کہا خدا اس بخار کو سمجھے اس نے گھیر رکھا ہے یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا بھلا نہ کہو یہ مومن کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے مریض کے پاس جا کر اس کی طبیعت کا حال پوچھیے اور اس کے لیے صحت کی دعا کیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مریض کے پاس پہنچتے تو پوچھتے اجدو کہیے طبیعت کیسی ہے پھر تسلی دیتے اور فرماتے لا ان شاء اللہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں خدا نے چاہا تو یہ مرض جاتا رہے گا اور یہ مرض گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ثابت ہوگا اور تکلیف کی جگہ پر سیدھا ہاتھ پھیرتے یہ دعا فرماتے خدایا اس تکلیف کو دور فرما اے انسانوں کے رب اس کو شفا عطا فرما تو ہی شفا دینے والا ہے تیرے سوا کسی سے شفا کی توقع نہیں ایسی شفا بخش کہ بیماری کا نام و نشان نہ رہے مریض کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھیے اور نہ شور و شغب کیجیے ہاں اگر مریض آپ کا کوئی بے تکلف دوست یا عزیز ہو اور وہ خود آپ کو دیر تک بٹھائے رکھنے کا خواہش مند ہو تو آپ ضرور اس کے جذبات کا احترام کیجیے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مریض کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھنا اور شور و شغب نہ کرنا سنت ہے مریض کے متعلقین سے بھی مریض کا حال پوچھیے اور ہمدردی کا اظہار کیجیے اور جو خدمت اور تعاون کر سکتے ہوں ضرور کیجیے مثلا ڈاکٹر کو دکھانا حال کہنا دوا وغیرہ لانا اور اگر ضرورت ہو تو مالی امداد بھی کیجیے حضرت ابراہیم بن ابی حبلہ کہتے ہیں کہ ایک بار میری بیوی بیمار پڑ گئیں میں ان دنوں حضرت امت دردہ کے پاس آیا جایا کرتا تھا جب میں ان کے پاس پہنچا تو فرماتی کہو تمہاری بیوی کی طبیعت کیسی ہے میں جواب دیتا ابھی تو بیمار ہیں پھر وہ کھانا منگواتی اور میں ان کے یہاں بیٹھ کر کھانا کھاتا اور واپس جاتا ایک دن جب میں پہنچا اور انہوں نے حال پوچھا تو میں نے بتایا کہ خدا کے فضل و کرم سے اب قریب قریب اچھی ہو گئی ہیں فرمانے لگیں جب تم کہتے تھے کہ بیوی بیمار ہیں تو میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کر دیا کرتی تھی اب جب وہ ٹھیک ہو گئی ہیں تو اس انتظام کی کیا ضرورت ہے غیر مسلم مریض کی عیادت کے لیے بھی جائیے اور مناسب موقع پا کر حکمت کے ساتھ اس کو دین حق کی طرف متوجہ کیجیے بیماری میں آدمی خدا کی طرف نسبتاً زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور قبولیت کا جذبہ بھی بالعموم زیادہ بیدار ہوتا ہے حضرت انس کا بیان ہے کہ ایک یہودی لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا ایک بار وہ بیمار پڑا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے آپ اس کے سرہانے بیٹھے تو اس کو اسلام کی دعوت دی لڑکا اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا جو پاس ہی موجود تھا کہ باپ کا کیا خیال ہے باپ نے لڑکے سے کہا بیٹے ابو القاسم کی بات مان لے چنانچہ لڑکا مسلمان ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں سے یہ کہتے ہوئے باہر آئے شکر ہے اس خدا کا جس نے اس لڑکے کو جہنم سے بچا لیا مریض کے گھر عیادت کے لیے پہنچیں تو ادھر ادھر تاکنے سے پرہز کیجیے اور احتیاط کے ساتھ اس انداز سے بیٹھیے کہ گھر کی خواتین پر نگاہ نہ پڑے حضرت عبداللہ بن مسعود ایک بار کسی مریض کی عیادت کے لیے گئے ان کے ہمراہ کچھ اور لوگ بھی تھے گھر میں خاتون بھی موجود تھیں حضرت کے ساتھیوں میں سے ایک صاحب اس خاتون کو گھورنے لگے حضرت عبداللہ کو جب محسوس ہوا تو فرمایا اگر تم اپنی آنکھیں پھوڑ لیتے تو تمہارے حق میں بہت بہتر ہوتا جو لوگ علانیہ فسق و فجور میں مبتلا ہوں اور نہایت بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ خدا کی نافرمانی کر رہے ہوں ان کی عیادت کے لیے نہ جائیے حضرت عبداللہ بن امرو فرماتے ہیں کہ شراب پینے والے جب بیمار پڑیں تو ان کی عیادت کے لیے نہ جاؤ مریض کی عیادت کے لیے جائیے تو مریض سے بھی اپنے لیے دعا کروائیے ابن ماجہ میں ہے جب تم کسی مریض کی عیادت کو جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو مریض کی دعا ایسی ہے جیسے فرشتوں کی دعا یعنی فرشتے خدا کی مرضی پا کر ہی دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا قبول ہوتی ہے